عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس کے پانی کا گزر موتیوں اور یاقوت پر ہوتا ہے اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور برف سے بھی زیادہ سفید ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکسٹھ یہ حدیث صحیح ہے